الحمزہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے تباہی ہے ہر تانا دینے والے ایپ نکالنے والے کی جس نے مال کو سمیٹا اور گن گن کر رکھا وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا ہر کس نہیں وہ پھینکا جائے گا روننے والی جگہ میں اور تم کیا جانو کہ وہ روننے والی جگہ کیا ہے اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ جو دلوں تک پہنچے گی وہ ان پر بند کر دی جائے گی اونچے اونچے ستونوں میں